حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچنا لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکاسی